جو پائے گا دل میں پیغام مدینہ یہ سکن مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام کے مدینہ سکون جگہ تم کا بھوجتے ہو سکون جگہ سکون جگہ ہے نظام مدینہ سکون جگہ ہے نظام مدینہ یہ لے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ کے مدینہ حضرت والے ہمارے بنتا ہے ہوا جاد اخل جا جگہ ہوا جاد اخل خدے دو جگانا چھ جو جائے دل سے غلام بدی گا چو جائے دل چھ گانے بدیل آزاد اپنے چل جگہ اواز اکے تن سب سے اواد اکے تر کمیں جگہ سے اماد اکے تل کمیں جگہ سے جو جائے دل سے غلام میں جب جائے دل غلام مدینہ مدینہ مدینہ یہ یہ شام مبارک تجھے بدین بدین بدھینا ماشاء اللہ جناب حضرت سر صاحب دعوت برکات تشریف لائے الحمد للہ ہماری سعادت ہے سب جانتے ہی ہیں الحمد للہ تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں ان کے تعارف تو ایسا ہے جس سورج کو اور یہ گزارش ہے کہ کچھ ہمیں مستفید فرمائیں بہت سعادت ہے ہماری تشریف لائیں بچے استحی عالم نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء لمحہ کے طرح انہوں نے بہت علم میں بھی خوب آگے ہیں ان کا اپنا ہی شعر ہے حضرت کو جو سنایا تھا انہوں نے حضرت کی شان میں اب ان کا علم بھی ماشاء اللہ ایسے ہی ہے کہ اصطلاحی بھی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ دور احمد میری مراد یہ تھی کہ جیسے مدرسے نے پورا دس سال وہ مراد یہ ہے کہ اس سے بھی آگے ماشاء اللہ چونکہ جو اللہ کی صحبت اٹھائے ہوتے ہیں وہ نور نالا نور ہوتے ہیں رات یہ تھی کہ ایک مدرسے کا اصطلاحی طالب علم ہوتا ہے اور ایک صحبت اللہ کے ساتھ ساتھ جو ان کا نور ہوتا ہے وہ نور نالا نور ہوتا ہے تو ماشاء اللہ نورن نالا نور الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہم نے ہمیشہ ہم تو ہماری تاریخ بہت مختصر ہے یہ ماشاء اللہ بہت سنا بھی ہے کہ جب داڑھی نہیں آئی تھی جب سے حضرت والا کی خدمت میں حاضری کا شرف ان کو حاصل رہا کو والا کے فیض سے اشعار بھی خوب نسبت مع اللہ دیے ہوئے ہیں اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کی شاعری میں نسبت نسبت اقوا مجھے معلوم ہوتی ہے شاعری اللہ تعالیٰ کی نسبت سب سے اقوا معلوم ہوتی ہے میرے سامنے خود حضرت نے فرمایا تھا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام شعر یاد آیا ان کے چراغ دکھانے پر ان چراغ دکھایا تو اپنا شعر یاد آیا حج اللہ تعالیٰ کی خدمت میں میں نے پیش کیا کہ مدحت میں تیری شعر سنانا عجیب ہے مدحت میں تیری شعر سنانا عجیب ہے خورشید کو چراغ دکھانا عجیب ہے مدحت میں تیری شعر سنانا عجیب ہے خورشید کو چراغ دکھانا عجیب ہے اور گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال خارے رہے وفا سے نبھانا گلزار عاشقی سے گزرنا نہیں کمال خارے رہے وفا سے نبھانا جی اور پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں سب شیر یاد پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شما کا روز خود کو جلانا آجی پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے وہ تو میرے لحاظ سے کم تھے بہت کم تھے کیا قدر کی پروانوں کے ایک کروڑ کی آبادی کراچی کی دو کروڑ کی ہوئی ہے کتنے لوگ تھے اس لحاظ سے پھر بھی حضرت مولانا عبد المدین صاحب جامع فرمایا تھا ویسی قدر نہیں ہے کراچی والوں جیسی ہونی چاہیے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے ہم نے قدر نہیں کی تو کون کہہ سکتا ہے اللہ والوں کی قدر تو بس جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے جیسا حسن گنگوئی سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے شیخ الاسلام صدقی صاحب نے اسلائی خطرات میں لکھا ہے کوئی عمل ہو جائے تو اس پر الحمدللہ بھی کہوں اور استغفار بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پہ الحمد للہ جو بھی ہو گیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے یہ بھی ہو گیا اور جو کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے اس پر استفار تو شاء اللہ ضرور قبول ہوگا توفیق پر اللہ کا شکر یہ جو توفیق جو نماز کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے اللہ آپ کا بہت فضل ہے کرنا جو کوتاہی ہوئی ہماری طرف سے اللہ آپ اس کو معاف کرنا تو کا بندہ جو خطا کا پتلا ہے لہٰذا قدر کون کر سکتا ہے تو لیکن جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی اور ہو سکتی تھی اگر یعنی جیسے کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی دار صاحب کے کہ بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ دے بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجھا دے اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا اندھے کو تو سجھا ہاں، ساری دنیا سے لوگ آ کے ہو کراچی والے اور بھی ہو سکتے لیکن میں نے اس لیے ایک جگہ عرض بھی کیا تھا کہ اس میں کہ میں بھی تو ہوں معذن دربار خانقاہ میں بھی تو ہوں معذن دربار خان مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ مجھ کو بھی میرے رب تو بنا دے بلال شیخ کیوں کر کروں تصورے روئے جمال شیخ کیوں کر کروں تصورے روئے جمال شیخ جب دل سے محب ہوتا نہیں ہے خیال شیخ کیوں کر کروں تصور یہ ہے تصور کا ایک اصول ہے تصور شیخ لیکن بندے نے کہ کیوں کر کروں تصور جمال شیخ جب دل سے محب ہوتا نہیں ہے خیال شیخ اور یہ کیا کہ جو قریب ہیں دامن تہی رہے اور دور والے لوٹ کے لے جائیں مال شیخن آفس اور دور والے لوٹ کے لے جائیں مال شیخ ہم رہیں گے اکثر سمندر کے آپ دیکھیے ہم نے تو کم از کم پانچ سال ہو گئے سمندر گئے ہوئے کراچی میں رہتے تو سمندر نہیں جاتے پنجاب والے آ کے پہلے سمندر پہ جاتے چلو یہ سمندر قریب ہونے والے جو ہے اکثر کرتے اللہ تعالیٰ میں معاف کروں پروانوں کے ہجوم پہ حیرت نہیں مجھے شما کا روز خود کو جلانا عجیب ہے لیکن یہ جو کچھ پہچانا جنہوں نے پہچانا اس میں ہمارے حضرت سارا صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر کردار ہے ٹھیک ہے اور آج جیسے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے چنا ہے اس میں کیا عجیب بات ہے ایک زمانے میں بیمار ہو گئے تھے حضرت سلیم بھائی بتاتے ہیں حضرت والا باقاعدہ عیادت کے لیے جانتے تھے دعائیں مانگتے تھے کہ عالم بھائی اللہ تعالیٰ دوبارہ کیونکہ بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے حضرت والا فرماتے تھے امام صاحب جیسے امام ولی فرحم اللہ تعالیٰ کتنے قابل شاگرد کہ ہماری فرقہ حمفیہ جو ہے سب سے مستند اور اگر کہیں پر اسلام نافذ ہو سوائے انتیا کہیں پہ تکمیل نہیں ہو سکتی مولانا احمد مدنی نے مجھے بتایا جو مولانا اشر بھائی صاحب کے پوتے ہیں اجرا جو ہے وہ صرف انتیا میں ممکن ہے کیونکہ اس کے لیے کیونکہ حضرت امام ابو یوسف قاضی تھے انہوں نے سارا اجرا کر کے دکھایا تو یہ اسی میں ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا اتنی وسعت ہے تو حنفیہ کے جو ایسے ایسے شاگرد ملے امام صاحب لیکن حضرت والا فرماتے تھے امام حضرت سفیان سوری بھی امام تھے اپنے وقت کے بڑے عالم تھے حسن بصری بھی شاگرد اچھے نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ قابل آگے نہیں بڑھ سکا مسئلہ تھا امام صاحب کا مسئلہ الحمد للہ ساری دنیا میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب کو جو عطا فرمایا حضرت والا کو دیکھیے کیسے ایک ایک بات محفوظ آج الحمد للہ ہم تک پہنچ رہی وہ بھی ابھی ساری چھپی نہیں کتنی چھپی ہوئی جیسا فرماتے تھے کہ یہ ایک فیصد ہے ننانوے فیصد ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ سب ہمیں آنکھوں سے دکھا دیں یہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا فیض الحمد للہ پھیل رہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے کے طور پر قبول فرمانے حضرت اللہ تعالیٰ کے مبارک کو ہمارے دونوں روح کے مبارکہ کو ان سے ہمارے اعمال سے خوش فرما دیں تو یہ کیا کہ جو قریب ہیں دامن تہی رہیں اور دور والے لوٹ کے لے جائیں والے شیخ اور میں نے عرض کیا تھا ابھی مدنی شریف میں عبداللہ میں آئے تھے تو پھر مجھے شعر یاد ہے کہ مرشد کی ضروریات کا بھی میں غلام مرشد کی ضروریات کا بھی میں غلام میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے عال شیخ میرے لیے تو آنکھ کا سرما ہے عال شیخ پرسوں ہم نے حاضر ہوا تھا میں ہمارا بڑا ابراہیم صاحب سے ملاقات دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے والا کی اولاد کو فرمائش بھی ہے میری خواہش بھی ہے دونوں چیزیں ہیں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ تازہ اشعار ہیں شاید ابھی چھپ رہے ہیں چھپنے کے مراحل میں یہ بہت سو میں بھی شاید اس کو نہ دیکھا لیکن بہت سے یہ جو آج کل نہیں ہے وبا ہے برڈ سب وغیرہ جو پڑھ لیا ہوگا یہ نئی وبا ہے لیکن اچھا ہے اس میں بھی بہت سے کام ہو جاتا ہوں پانی ہے آپ کے گھر میں مشہرے میں بہت دیر سے پڑا جا رہا تھا تو اس نے پھر پانی مانگا تو اس لیے کہا حاصل کرنے والے نے پانی دیو دیا جمع ہو جائے گا درمیانہ جی۔ ایک شاعر جو ہیں چھوٹے ادیب اور بڑے ادیب تھے چھوٹے ادیب جو ہیں وہ انہوں نے کسی بڑے شاعر تھے ان کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ان کے آفس میں کراچی کی بات تو پانی نہیں آ رہا تو جو چھوٹے ادیب تھے ان سے نسبت انہوں نے ان کے یہاں پانی پہنچایا دو تین چار گیلن اور ہمیں لیجیے صاحب ہم نے آپ کو پانی پانی کر دیا ہم نے آپ کو پانی پانی کر دیا انہوں نے کہا تم نے کیا پانی پانی کیا یہاں تو اچھے اچھے پانی بھرتے ہیں محاورے کا جواب محاورے سے آپ نے کیا پانی پانی کیا یہاں تو اچھے اچھے پانی بھرتے ہیں بندے نے صاحب رحمد اللہ تعالیٰ کی شان میں محبت میں اور یاد میں کہ فرمایا کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا لوگوں کا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا جس سے کوئی چیز حاصل ہو اس کو اللہ کہنا چاہیے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ شکریہ کی ایک شکل ہے محبت کا اظہار کرنا شکریہ کی ایک شکل ہے آدمی کوئی چیز حاصل ہو تو ورنہ عمومی طور پر لوگ سمجھتے تھے بس اور بھی مقرر ہیں حضرت والا بھی ایک مقرر ہیں حضرت والا صرف مقرر نہیں تھے جیسا حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی نے فرمایا تھا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دل دیتا ہے تو زبان نہیں ہوتی کسی کو زبان ہوتی ہے تو دل نہیں ہوتا حضرت والا نے فرمایا اختر تمہیں مبارک ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا حضرت والا ایک عام مقرر نہیں تھے اور صرف یہی تمہیں جہاں بیان اچھا ہوتا ہے بس بیان سن لیا اور چلے گئے حضرت میر صاحب نے درد دل کی طرف توجہ دلائی جو یہ ہے کہ رب کی الفت پائی ہم نے ایک کامل پیر سے رب کی الفت پائی ہم نے ایک کامل پیر سے پیر کامل کی محبت پائی ہم نے میر سے رب کی الفت پائی ہم نے ایک کامل پیر سے ایک کامل پیر سے پیر کامل کی محبت پائی ہم نے میر سے اور صاحب باطن بنا ہے میر حب پیر سے صاحب باطن بنا ہے میر حب پیر سے پیر کی الفت ہے ظاہر میر کی تحریر سے پیر کی الفت ہے ظاہر میر کی تحریر اور میر نے ایسی محبت کی ہے اپنے پیر سے میر نے ایسی محبت کی ہے اپنے پیر سے کیا کرے گا عشق ایسا کوئی رانجھا ہیر میر نے ایسی محبت کی ہے اپنے پیر سے آواز نہیں کس دنیا میں ہے کہاں بیٹھے ہیں آپ کہاں کھڑے جی میر نے ایسی محبت کی ہے اپنے پیر سے میں نے جب حضرت والا کی موجودگی میں نے کہا پیچھے آواز آ رہی ہے کیا یہاں آ رہی میں نے ادھر تو نہیں آ رہی آواز قبرستان میں اعلان دینے سے کیا اور پھر میں نے ان کا پیش کیا کہ احسان دانش اللہ تعالیٰ مفرت فرمائے وہ مزار علوم گئے مدرسے میں وہاں تو طلبا نے وہاں تو نے اب یہاں شاہ سنائی شروع ہوئے تو شروع اور اور ماشاء اللہ ذوق کا عالم ایسا تھا طلبا علماء کو بہت شوق اب بھی ہے لیکن ذرا کم ہے لیکن پہلے بہت تھا تو دوبارہ ونس مور دوبارہ تو حضرت نے میں میں نے نے کیا کہ احسان دانش نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مولویوں میں پہلے مدارس میں دینی طور میں اتنا ذوق ہو سکتا ہے کہ اتنی داد دے رہے ہیں تو جب میں نے یہ عرض کیا تو حضرت والا نے فرمایا کہ تم نے ہے بڑے حسین انداز میں داد طلب کی ہے بڑے حسین انداز میں داد طلب کی ورنہ جو حسین کا مخالف برف سے وہ کیا ہے غور سے سن لے میرے اشعار کو دوسروں سے کانا و پھوسی نہ کریں غور سے غور سے سن لے میرے اشعار کو دوسروں سے کانا و پھوسی نہ کر بخل ہے تیرا سراخوں پر مگر بات دینے میں تو کنجی نہ کر آپ جو شیر لکھیں گے پتا چلا کہ شیر چلا چلے کہ شیر کیسے لکھا جاتا ہے ایک سال وہ ڈنڈے استعمال کرتا ہے <laughs> کر کے نہیں آئے گا کھانا کھانا ہاں ٹیکنیشین سے بات اللہ بھی کہہ دو <laughs> میر نے ایسی محبت کی ہے اپنے کیا کرے گا عشق ایسا کوئی سے اور پیر کی الفت میں وہ دنیا سے بیگانہ ہوا میر کی نسبت جسے حاصل ہوئی تقدیر سے آپ دیکھیں گے جن کا تعلق حضرت عالیہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ سرائے ان کا تعلق حضرت تعالیٰ سے کیسا مضبوط مشورے والا عمل والا اور تخبہ میں آگے ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے بیان سن کے جن کا تعلق ہے میر صاحب سے ایک دوست ہیں ہمارے یہیں رہتے ہیں انہوں نے کبھی میں نے کہا بھی جاؤ حضرت صاحب صاحب میر کے پاس بیٹھا کرو جب حضرت کے پاس وقت ہو جی بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے جلالی کی طبیعت میں نے ارے قریب جا کے تو دیکھو پھر سب سے زیادہ قریب تھا ہاں کیا جی جلالی ہی سمجھتے ہیں ان سے در ہاں۔ حقیقت تو جمال عشق کی تصویر ہے تو جلالی ہی سمجھتے ہیں در حقیقت وہ جمال عشق کی تصویر ہے یہ بندے نے آئینہ محبت میں یہ شاخل قریب جا کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے تو میر کی نسبت جسے حاصل ہوئی تقدیر سے اور ہے یہ نسبت اتحادی کا بہت واضح ثبوت ہے یہ نسبت اتحادی کا بہت واضح ثبوت پیر گم ہے میر میں اور پیر خوش احمر میر گم ہے پیر میں اور پیر خوش احمیر ہے یہ نسبت اتحادی کا بہت واضح ثبوت میر گم ہے پیر میں اور پیر خوش احمیر سے اور ایک سند ہے جانے عشرت عشرت جانے والا ایک سند ہے جانے عشرت عشرت جانے والا عشرت جانے عشرت عشرت جانے منس جانے او ہر لہذا مستان منس شیر حضرت کا ہے اسی نے من کیا یہ ایک سند ہے ایک سند ہے جانے عشرت عشرت جانے منس پیر شادہ میر سے اور میر پیر سے پیر شادہ میر سے اور میر پیر سے صبح سے رات ہو جاتی تھی حضرت والا اور ہم حضرت والا اللہ کی محبت کی باتیں سناتے تھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے نازم آباد پھر گلشن یہ صحبتیں کہاں کسی نے اٹھائی ہیں ایسی خدمت کی اور ایسی اور ایک دفعہ سلیم بھائی نے بتایا کہ کسی خاص کمرے میں کمرہ بند کر کے کیا کچھ بحث پہنچایا ہے کسی کو نہیں کوئی آ گیا تو بچہ دادا بتایا دوڑایا تب لگا پیر شادہ میر سے اور میر فرحاں پیر سے میر نے خود کو مٹایا پیر کی دہلیز پر میر مٹ سکتا نہیں ہے داستان پیر سے میر نے خود کو مٹایا پیر کی دہلیز پر میر مٹ سکتا نہیں ہے داستان پیر میر مٹ سکتا نہیں ہے داستان میر مٹ سکتا نہیں ہے داستان پیر سے اور میر کی الفت نہا ہے پل و جانو پل و جانے پیر میں میر کی الفت نہا ہے میر کی الفت نہا ہے نہا کا مطلب چھپا آیا کا مطلب ظاہر میر کی الفت میر کی الفت نہا ہے پل و جان پل و جانے پیر میں میر کی الفت آیا لفظ و بیانے پیر سے میر کی یہ وہی ہے عشق عاشق عاشد تبلو تبدیل عشق معشوقہ نہانت تو و اہل اللہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ چھپی ہوئی تھی زیادہ اظہار نہیں کرتے بندے عرض کیا اہل دل کس نے کہا پیار نہیں کرتے ہاں مگر عشق کا اظہار نہیں کرتے اللہ علیہ محبت کرتے ہیں اگر اظہار کرے تو مریض جو ہے وہ نال و نخرے میں مبتلا ہو جائے زیادہ توجہ سے اس لیے اس کو جذب سب ضبط کر کے رکھتے ہیں اور مریض کا کام ہوتا ہے وہ وہ سارے عالم میں ڈنکا پیٹتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے محبت کرتا ہوں عشق عاشق باد تبل و نفیر دو سو تبر کے ساتھ وہ اعلان کرتا ہے نفیر کرتا ہے میر کی الفت آیا لفظ و بیان پیر سے اور خاک پائے میر کو سرما خاک پائے پیر کو سرما بنایا میر نے خاک پائے پیر کو سرما بنایا میر نے میر یوں چمکا جہاں میں التفاط پیر خاک پائے پیر کو سرما بنایا میر نے میر یوں چمکا جہاں میں التفاط پیر میر یوں چمکا جہاں میں التفاط پیر سے اور یہ تاثر ہے مؤثر ہستیوں کا اے اثر یہ تاثر ہے مؤثر ہستیوں کا اے اثر ورنہ کیا نسبت اثر کو آہ کی تاثیر سے ورنہ کیا نسبت اثر کو آہ کی تاثیر سے رب کی الفت پائی ہم نے ایک کامل پیر سے پیر کامل کی محبت پائی ہم نے میر سے پیر کامل کی محبت پائی ہم نے میر سے یہ بھی چند تازہ اشعار ہیں مجلس اسی طرح رہے کیونکہ مجلس کا رنگ اچھا ہوتا ہے بجائے بیان کے مفتی صاحب اور صاحب دام ان کے اشعار ہیں جو چل رہے ہیں کافی پرانے بھی ہیں اور ماشاء اللہ ان کی اپنی آواز میں تو وہ بندے نے سنا کئی مرتبہ تو پھر اس زمین پر کچھ اشان ہو شعر میں سن لیجیے کہ محبت کیا ہے فرماتے ہیں محبت کیا ہے کیا ہے دل کا درد سے معمول محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سونپ کے مجبور ہو جانا جان کسی کو سونپ کے مجبور ہو جانا اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کار چلے جاشا نام بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کار چلے جا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا والے تو شیر دیکھیے ہر ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے وہی ایسی بات ہے ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے اور درد محبت کا سہارا لیے ہے اور جو سماج غم جو اٹھایا نہ جا سکتا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا انہوں نے ہمارا کسی کو بیان کیا مفتی صاحب اور یہ مفتی صاحب کی یعنی کہ جسے کہتے ہیں اہل دل ہونے کی ہے میں دلیل موجود ہے لینا کسی کو دل میں دل ہی کا جا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل ہو جانا اور یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو یہاں تو سب سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسان ہے کیا سر مد منصور ہو جانا کوئی آسان ہے کیا سر مب منصور ہو جانا اور شیر دیکھیے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ قدم ہے ہاں، راہ الفت میں تو منزل کی طلب کے ہاں. خاص کر کیسی میں طلب نہیں بیان کیا حوث میں طلب تو ہونی چاہیے حوث تو جلدی سے مجھے ولاد بن جائے قطب یا ابھی ابدال بنا کیا بنا اور انسان بنا یا نہ جائے قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی کیسی یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا اور ہماری بات نوشی پر فرشتے رش کرتے ہیں ہماری بات نوشی پر فرشتے لشک کرتے ہیں کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہوا کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا اللہ کا سایہ بناس پر میں اسی زمین پر بندے نے چند اشار لکھے میں تو طرف سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے ترغاتی نہیں ہے یہ کرنا آسان ہے مانا آسان نہیں ہے دیکھیے اشار دیکھیے اصل تحت لوگ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی منظور اسے منظور سر کی آنکھ سے مستور ہو جانا اسے منظور سر کی آنکھ سے مستور ہو جانا اسے مطلوب چشم قلب میں منظور ہو جانا اسے منظور سر کی آنکھ سے مستور ہو جانا اسے مطلوب چشم قلب میں منظور ہو جانا دل کی آنکھوں سے دیکھا کرے اسے مطلوب چشم قلب میں منظور ہو جانا اور یہ یہ محبوب حقیقی کی ادائے دل ربائی ہے یہ محبوب حقیقی کی ادائے دل ربائی ہے سما جانا دلوں میں اور نظر سے دور ہو جانا یہ محبوب حقیقی کی ادائے دل ربائی ہے سما جانا دلوں میں اور نظر سے دور ہو جانا سما جانا دلوں میں اور نظر سے دور ہو جانا سما جانا دلوں میں اور نظر سے دور ہو جانا اور وہ محبوب حقیقی قلب میں مہمان تو ہوگا اسے محبوب ہے اس آئینے کا چور ہو جانا وہ محبوب حقیقی قلب میں مہمان تو ہوگا اسے محبوب ہے اسے محبوب ہے اس آئینے کا چور ہو جانا اسے محبوب ہے اس آئینے کا چور ہو جانا اور نہ لائے تاپ جو دیدار انوار الہی کی نہ لائے تاپ جو دیدار انوار الہی کی کہیں بہتر ہے ایسی آنکھ کا بے نور ہو جانا کہیں بہتر ہے ایسی آنکھ کا بے نور ہو جانا حضرت پورا کا واقعات کے لیے نہیں کہیں بہتر ہے ایسی آنکھ کا بے نور ہو جانا اور ہمیشہ گرم تر ہمیشہ گرم تر رہنا محبت کا تقاضا ہے ہمیشہ گرم تر رہنا محبت کا تقاضا ہے نہیں مقصود ہے اس راہ میں کافور ہو جانا ہمیشہ گرم تر رہنا محبت کا تقاضا ہے ٹھنڈے پڑ گیا جانا تو چاہیے مگر ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے سستی کاہری اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا سستی کاہری اور میرا تفصاق ہے شیطان جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف کرنا نازالہ بنا دے قورمہ بریانی جب رکھی ہوں جب جمائی نہیں آتی اور سے فون جمع سکینہ نازل ہوتا ہے نا <laughs> اصل میں توجہ کی بات ہے بات توجہ میرے شیطان پر میں جمائی شیطان کی طرف سے فن آتا تو رحمان چھینک رحمان کی طرف سے چھینک کو برا نہیں سمجھا چاہیے اور ہاتھی چھینکنا بھی چاہیے نہیں تو چھینکنی لینی پڑتی ہے بات اگر چھینکنا نہیں آتا تو چھینکنی لینی پڑتی ہے اور تصاوب جو ہے جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ رکے تو بھی آواز ہاں، یوں نہ کہے گا ہاں، جیسے بتا کہ یہ صحیح نہیں سستی کی علامت ہمیشہ گرم تر رہنا کالے کارے جونا ہی لو بے شرمی مردہ روشنی اور گرمیت اور ہوئے اشعار ہم نے کہیں ڈائریکٹ کہیں بھی نہیں پڑے والا سے سن کے یاد کیے کالے مردہ روشنیوں گرمیت کالے جونا ہی لو بے شرمی ہیلے بہانے کا مت جو محمد کسی نے کہا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا حضرت وہ لے بیٹا خاموش روز بس آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ ہو نہیں رہا ذکر وغیرہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ ہو جائے پھر میں پھر اس کے لیے کوئی وظیفہ بتانا پڑے گا وظیفہ در وظیفہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہمیشہ گرم تر رہنا محبت کا تقاضا ہے نہیں مقصود ہے اس راہ میں کافور ہو جانا اور ہے عاشق اہل باطن رب ہرانے بہشتی کے ہیں عاشق اہل باطن رب ہرانے بہشتی کے نہیں پھاتا ہے ان کو میں بے ذکر حور ہو جانا نہیں پھاتا ہے ان کو میں بے ذکر حور ہو جانا سنو بھی اللہ کا قرآن سننا ہے سنو ورنہ اپنا راستہ دو ہم کیا کچھ سوچتے ہیں اے آشقان سورت دھروں سے لپٹ جانا ہمارے لیے جائز بھی خراب دیا روزانہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا اے آشقان سورت دھروں سے لپٹ جانا لیکن حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کیا فرما رہے جن مراد آبادی رحم اللہ تعالیٰ سنو بھی جب جنت میں جاؤں گا برے آئیں گے تو میں کہوں گا سنو بھی اللہ کا قرآن سننا ہے سنو ورنہ اپنا راستہ بھی عاشق اہل باطن رب پہ حورانے پرشتی کے نہیں بھاتا ہے ان کو میں ذکر حور ہو جانا اور سوائے اہل دل یہ حوصلہ کس کا نصیبہ ہے سوائے اہل دل یہ حوصلہ کس کا نصیبہ ہے کسی کا غم اٹھانا جھومنا مسرور ہو جانا سوائے اہل دل یہ حوصلہ کس کا نصیبہ ہے سواب کرنا آسان نفل پڑھنا آسان ذکر لیکن سوائے اہل دل یہ حوصلہ کس کا نصیبہ ہے کسی کا غم اٹھانا جھوننا مضبوط ہو غم حساب ہے یہ ہمیں تقوا جو ہے غذائے اولیا ہے ہمیں تقوا غذائے اولیا ہے اللہ تعالیٰ جو منصوب ہے سوائے اہل دل یہ حوصلہ کس کا نصیبہ ہے ہاں۔ کسی کا غم اٹھانا جھومنا مسرور ہو جانا اور علاج معافیت میں گر ذرا تاخیر ہو جائے علاج معافیت میں گر ذرا تاخیر ہو جائے تو مستعبد نہیں ہے زخم کا ناسور ہو جانا وہ نمبر سواد اسی اسی سال کے بوڑھوں کے خطوط آتے ہیں کہ بد نگاہی کے مرض نہیں گیا کیوں جوانی میں محنت نہیں کی ایسی سستی کا مظاہرہ کیا بڑھاپے تک مرض موجود ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے دس والے پرانے مرید معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے نہیں تو مختلف فرمائے کیونکہ بہت بوڑھے تھے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا محرط الدین صاحب ان سے ہم ہماری نوجوانی تھی ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ تو بوڑھے ہو گئے ہمیں زیادہ مشکل ہوتی آپ لوگ تو بوڑھے ہو گئے آسان ہو گیا مجھے خیر میاں جب جب موٹر پرانی ہو جاتی ہے تو بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں یہ مت سمجھو کہ جوانی میں جوانی میں بریک بھی مضبوط ہوتے ہیں ہمت جو جوانی میں کرے گا بندہ نے جب شیر کیا حضرت نے یوں مجھے دیکھا اچھا حضرت ایک انداز تھا نا اچھا تو میں نے شیر کیا تھا کہ کسی گناہ کو معمولی مت خیال کریں وہ شیر آگے آئے گا جو مقصود ہے کسی گناہ کو معمولی مت خیال کریں کہ ہر گناہ میں ہی خاصیت آزاد کی ہے ہر ایک گناہ سبب دوسرے گناہ کا ہے اسی لیے تو ضرورت بھی اجتناب کی ہے اور مجھے ریاضت پیری کی عظمت تسلیم مجھے ریاضت پیری کی عظمتیں تسلیم مگر وہ بات کے جو عالم شباب کی ہے اچھا مگر وہ بات کے جو عالم شباب کی ہے اور کسی کے سمت نہ دیکھا تیرے حصول کے بعد یہی دلیل میرے حسن انتخاب تو شاید کسی کی سمت نہ دیکھا تیرے حصول کے بعد یہی دلیل میرے حسن انتخاب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرا کیا حسن انتخاب لیکن شاعر جو ہے نا کہیں نہ کہیں اپنا اپنی بڑے شاعری کے ایک بات کہنے کی بات ورنہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو آدمی کہاں کہاں بھٹکتا ہے جتنے کتنے قابل ہو تو علاج معافیت میں گر ذرا تاثیر ہو جائے تو مستحبت نہیں ہے زخم کا ناصور ہو جانا اور اگر ہو صحبت روحانی کے حاصل تمنائی اگر ہو صحبت روحانی کے حاصل تمنائی تو مانندے مریض عاشقی معذور ہو جانا اگر ہو صحت روحانی کے حاصل تمنائی تو مانندے مریض عاشقی معذور ہو جانا مریض عاشقی کیا کرتا ہے سوائے اللہ کے عشق سے کوئی کام نہیں ہے بیکار مان جہاں جہاں کا کیا از خدا کارے جہاں بیکار از از کچھ اور ہے یعنی کیا اور دنیا کے کاموں کا نش نہیں رہتا ہوں بلکہ صرف اللہ کے کام میں دنیا کے کاموں بظاہر سست نظر آتا ہے از ہما کارے جہاں بیکار بیکار از ہما کارے جہاں قطع سناتا ہوں بس ساڑھے نو تو بولے ہم نے دور جانا ہے اس لیے ہمیں زیادہ فکر ہے آپ کو کیا ہے آپ یہ رہیں گے الحمد ہاں، جو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو میں نے آخری خطہ سنا ہے خطرہ ہاں، علی میں نے اجازت لے کے سنایا ان کے پاپا تعالیٰ شاعر کے جب نئے شیر ہو جائے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب سنا نہ تو اس کو چین نہیں آتا تو میں صبح ہم حاضر ہوتے ہیں شیر ہوا ہے اور وجہ بھی یہ تھی کہ اس کی تفلیم یہ چاہیے تھی کہ میں اوروں کو سنا سکتا ہوں اس میں ایک حال کا حال کا افشا ہے اوروں کو سنا سکتا میں یہ تھا کہ ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے جبھی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے جب تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے جبھی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے اور پہلے پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا پہلے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابو نہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں جو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آپ جو دن تیرے غم کا حامل نہیں واقعی اللہ تعالیٰ کا غم ایسا ہے بندے نے ایک جگہ عرض کیا ہے یہ بھی سن لیجیے بہت پرانے اشعار ہیں کم از کم بیس پچیس سال پرانے ہوں گے کہ خدا کی راہ میں جو خار چپ گیا ہو اسے خدا کی راہ میں جو خار چپ گیا ہو اسے تمام پھول ادب سے سلام کرتے ہیں والا کا ہی ہے میرا اشار بندے ناچیز کے خدا کی راہ میں ایک دفعہ حضرت والا نے کر کے کہا کہ بتاؤ کس کے اشار میں نے کہا بندے ناچیز کی کاوش ہے ارے صحیح تو کیوں نہیں بولتا میرا شیر صحیح تو کیوں نہیں بولتا میرا شیر بندے ناچیز کی کاوش ہے حضرت میر تو نہیں کہتے بندہ ناچیز کہاں ہے ایسا تو ہے کرو بندہ ناچیز کا بندہ ہاں؟ خدا کی راہ میں جو خار چپ گیا ہو اسے تمام دھول ادب سے سلام کرتے ہیں اور عطا کیے ہیں جو ہم کو خوشی کے خالق نے ہم ان غموں کا بڑا احترام عطا کیے جو ہم کو خوشی کے خالق نے ہم ان غموں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی وہ پانچ وقت تو دربار عام کرتے ہیں کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی وہ پانچ وقت تو دربار عام کرتے ہیں اور یہ ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم بھی ان کی محبت کو عام کر دیں یہ ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر کیا کہ ہم بھی ان کی محبت کو عام کر دیں اللہ تعالیٰ عام کرنے میں ہمیں قبول فرمائے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بجائے باتوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جگہ بندے نے یاد کیا کہ امت کے لیے بس یہی پیغام بہت ہے امت کے لیے بس یہی پیغام بہت ہے باتوں کا ابھی وقت نہیں کام بہت امت کے لیے بس یہی پیغام بہت ہے باتوں کا ابھی وقت نہیں کام بہت ہے اور بندے نے اس کے آگے والا کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کہ تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا لے مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے تو مجھ کو اسی بات پہ محبوب بنا مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام مجھ پر بھی تیرے عشق کا الزام بہت ہے اور کیوں کر میں اٹھاؤں یہ گناہوں کی مشقت مجھ کو تو تیری یاد میں آ رہا ہوں کیوں کر میں اٹھاؤں یہ گناہوں کی مشقت مجھ کو تو تیری یاد میں آرام بہت معاشی میں پریشانی بھی ذلت بھی مشقت بھی مگر تقوا سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوگا کیا محنت آسانی ہے آفیت ہے خوشی ہے دل ہر وقت مست رہتا ہے مست و شاد رہتا ہے کیوں کر میں اٹھاؤں یہ گناہوں کی مشقت مجھ کو تو تیری یاد میں آرام پہنچ ایک جگہ اسی طرح میں نے کیا زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی زہ قسمت نہیں تہمت لگی عشق مجازی کی زہ قسمت کے عشق شیخ کا الزام ملتا ہے زہر قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے ہے قسمت نہیں تحمت لگی عشق مجازی کی ظہر قسمت نہیں تحمت لگی عشق مجازی کی ذہر قسمت کے حب شیخ کا الزام ملتا ہے اور اثر ہے نفس امارا سے ایسی دشمنی اپنی اثر ہے نفس امارا سے ایسی دشمنی اپنی اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے نفس نفس سے سے کو تکلیف ہوتی ہے ہے تم کیوں روتے ہو کو رونے جب دشمن پریشان ہو ہو چلو آج پتہ چلا نا وجہ اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نفس کو تکلیف ہو رہی اسے تکلیف پہنچے تو مجھے آرام ملتا ہے زہر قسمت شیخ شیخ کا الزام ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسی انہیں چیزوں کو قبول فرما لے ان حضرات کی توجہ کو بندے نے عرض کیا تھا کی اجازت پر ایک شعر کہ اسی پر در گزر فرما دے ربتے ظلم ملن مجھ سے اسی پر در گزر فرما دے رب ظلم کہ ایک کتبے روانہ نے کیا ہے حسن سے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ والوں اللہ والوں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 اسد نے شیر کہا تھا کیا شیر تھا حسن کا حسن کو جب زوال ہوتا ہے حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے حسن کو جب زوال ہوتا ہے عشق کا انتقال ہوتا ہے اور کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے کھانا پڑتی ہے اس کو گالی بھی جو پرستار گال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق فرمائے ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عطا فرمائے ہمارے جتنے دوست احباب جس انداز میں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے مشاعر کی آواز کو ہم سے خوش کر دے رہا ہوں دعوانا الحمد للہ دوست احباب ان کے گھروں میں بیماریاں اللہ تعالیٰ سب کو شفا ہے ہماری بڑی بہن کی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ابھی گزشتہ دنوں والا کے نئے نئے اشعار میں ہم تو یہاں سلسلہ وار تقریباً چل رہے ہیں تو ایسے ایسے اشعار ایسے ایسے خزانے سامنے آ رہے ہیں کہ میں تو مشکل ہوں پتہ نہیں میرے سننے والوں کا کیا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن یہ کہ مجھے تو بڑے بہت ہی مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے اور ایک کلام کا ایک ہی شعر ہے اور بہت ہی مجھے دل کو لگا ہے لے لیا درد تیرا دونوں جا کے بدلے لے لیا درد تیرا دونوں جا کے بدلے جی خبر جن کو تیرے درد کا درمان مل صاحب رحم اللہ شادہ کے اشعار مشہور ہیں نہیں دیوانہ ہے حق جو نہیں ہائے وہ روح جس نے تجھے پہچانا حضرت سے لیکن ممتاز بھائی نے یہ جو کشرا کہا مجھے یہ بھی حیرت ہوئی زمانے میں نہیں پتا تھا کتنے باتوں میں اور پھر ابھی تک مجھے یاد ہے ہائے عشرت کو بھی ہم نے ابھی پہچانا نہیں بارہ حضرت میر صاحب کا جو شعر تھا تیرے سبقے میں اسے چشمے بصیرت ہوا تھا اب تک تجھے آئے عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں تو اس کو ذرا سی ہیر پھیر کر دی تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ تیرے اندر میں شاعری کے کیوں نہیں کرتا ہے تو شاعروں کو یہ ماشاء اللہ یہ دیکھو اہل اللہ ہیں اور ایک دنیا دار شاعر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں یہ کیوں آگے ہمارے میدان میں انہوں نے فوراً محبت میں کہا کہ تیرے تو جراثیم میں کیوں نہیں آتا اہل اللہ میں دنیا داروں میں یہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میر صاحب اللہ نے تیرے سپتے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا ہائے عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا ہے اسی کو میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا بس تیرے سپتے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا ہائے عشرت کو بھی اب تک پہچانا نہیں حضرت والے ہو گیا اچھا، اچھا، اچھا۔ <laughs> بس پہ پہچانے تو اچھا اللہ تعالیٰ سے تعریف فرماتے ہیں اور بہت بہت جدا پہنچا بہت کا نام لے بھی ہوا اور خوشی خوشی بھی ہے مسرت کا نام بھی لیتے ہیں خوشی بھی ہے اچھا بھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب جن جو حضرات تشریف لائے گئے ہیں وہ سب جلدی جلدی تشریف لے جائیں گے ہمارے مہمان سے کچھ خاص جو حضرات آئے ہیں وہ سب تشریف لیتے ہیں جن کو روکا ہے بس وہ روکتے ہیں باقی چلے جائیں جزاک اللہ کیا کیا